سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ازار سے اوپر والا حصہ استعمال کر سکتا ہے آپ کا یہ ارشاد اس شخص کے بارے میں ہے جو حائزہ بیوی کے جسم کے ساتھ جسم ملاتا ہے حدیث نمبر نو سو پینتالیس مسند احمد